سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے راوی کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے مرفون بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تو کہتے اللہ نے اس کو سن لیا جس نے اس کی تعریف کی اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے آسمان کے بھراؤ اور زمین کے بھراؤ کے بقدر اور اس چیز کے بھرنے کے بقدر جسے تو چاہے حدیث نمبر سترہ سو آٹھ مسند احمد